ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے